اچھا یہ کسی ایک وہابی خوان کے بارے میں کسی صاحب نے پوچھا ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ بعد وہابیوں میں خوانی شروع کر دی ہے اور پڑھ رہے ہیں اور سارے سنیوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں ایسے خوانوں کو اپنی محفلوں میں نہیں بلانا چاہیے